بہت اچھا ہوں اللہ کا شکر بہت ہاں۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کا مفارق تیس سال پہلے چالیس سال پہلے ایک ہی دفعہ سنائی ایک ہی دفعہ تشریح کی اور اس کے بعد جب میں یہاں آیا کوئی تیس بتیس سال پہ بعد پھر حضرت بیائی ہی وہی سنا تھی سناتی بازی کے حدیث سناتے تھے حضرت والا پھر دس دس سال کے بعد کبھی سنایا بالکل بیاں نہیں وہی ایسا اللہ تعالیٰ نے حضرت والوں کو حافظہ تھا اچھا ماشاء اللہ اللہ ہاں، الحمد للہ اللہ قبول فرمائے میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے اپنے ہاں، آمین ٹھیک ہاں، جی، بہت بس دل و جان سے دعا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جلدی جلدی